معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و خون ریزی کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے مانند ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو ایک یہ حدیث صحیح ہے